شیر اور چوہے کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر کی بادشاہت تھی ایک دن شیر کھانا کھا کے درخت کے نیچے سو گیا چوہے نے یہ دیکھ کر شیر کے اوپر کھیلنے کا سوچا چوہے نے سوتے ہوئے شیر کے ارد گرد اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور اس کی دم سے کھیلنے لگا لیکن شیر نے چوہے کو کھانے کے لیے بڑا سا منہ کھولا اور یہ دیکھ کر چوہا بہت ڈر گیا کھائے بس اس بار مجھے معاف کر دے برائے کرم مجھے جانے دے آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا اور شاید ایک دن میں آپ کے کسی کام آ سکوں شیر چوہے کی یہ بات سن کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے پنجوں میں سے اس کو چھوڑ دیا شکریہ بہت بہت شکریہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا تم بہت خوش قسمت ہو میرے دوست کہ میں ابھی بھوکا نہیں ہوں اب جاؤ آئندہ مجھے تنگ مت کرنا ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا <laughs> کچھ دنوں کے بعد شیر جنگل میں گھوم رہا تھا شکاریوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا شکاری درخت کے پیچھے چھپ گئے اور شیر کا انتظار کرنے لگے جیسے ہی وہ جال کے قریب پہنچا انہوں نے رسیاں کھینچ کر شیر کو پکڑ لیا شیر غرانے اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا شکاریوں نے جال کو مضبوطی سے باندھ دی

اور اپنے تیز نوگیلے دانتوں سے اسے کاٹنا شروع کر دیا دیا آخر کار اس نے شیر شیر کو کو آزاد کرا احساس ہوا کہ ایک چھوٹا سا چوہا بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے شکریہ شکریہ ننھے چوہے تم نے جنگل کے بادشاہ کی جان بچائی ہے اب تم آزاد ہو اور اس جنگل کے شہزادے ہو شکریہ بادشاہ سلامت چلے پھر ملیں گے اوہ کہاں جا رہے ہو کیا تم میرے ساتھ پھر سے نہیں کھیلو گے ننجے چوہے نے اس کی پیٹ پہ اچھلنا کودنا اور اس کی دم کے ساتھ کھیلنے لگا دیر بعد شکاری شیر کو لے جانے کے لیے ایک بڑا سا پنجرا لائے اتنے میں شیر اور چوہا شکاریوں کے پیچھے بھاگے شیر کی کی زور دھاڑ نے شکاریوں کو ڈرا دیا اور وہ تم دبا کے بھاگ گئے شیر اور چوہا ہمیشہ کے لیے اچھے دوست بن گئے